پروردگار عالم ہر دور کے اندر کچھ ایسے افراد کو جن کے سینے علم دین کے تحفظ کے لیے خراب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین مدین کی فہم کے لیے اس کی تفہیم کے لیے اس کی تبدیل و نشاط کے لیے افراد کو منتخب کیا کرتا ہے اور انسان کے رب کی بات نہیں انسان کا کوئی کمال نہیں اللہ تعالی اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس پر احسان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے قرآن کے کے اندر اختیار دے دیا انسان کو چاہے تو اچھائی کے راستے کی طرف پڑے چاہے تو برائی کا راستہ اپنا لے یہ اس کی مرضی ہے انسان کو بہرحال اللہ نے اختیار دے رکھا بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے ہی مشاغل میں سرگرداں ہو کر احکامات خدا بندی کو بھلا دیتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے کچھ چنے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو احکامات خدا بندی کی وجہ آگہی کرتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے دین مشین پر چلنے کا حق ادا کرتے ہیں تمہیدن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن قرآن کو سمجھنا قرآن کو پڑھنا قرآن کو یاد کرنا بلکہ میں یوں کہوں کہ اس کو حفظ کرنا اپنے جزا دینا یہ بڑا عظیم شان کام ہے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ کو ظاہر پڑھنا یاد کرنا احادیث میں اس کے بھی بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں اور اسی طرح پھر قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھنا اس کے مفاہین کو سمجھنا اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ اس کے بھی کے عظیم شان کام ہے اور اس کے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں قدر حقیقت اگر دیکھا جائے تو اللہ کے کلام کو پڑھنا اللہ کے کلام کو سمجھنا کائنات کا سب سے عظیم شان کام ہے الحمد للہ الحمد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہوئی ہے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے سے منسلک کر رکھا ہے جوڑ رکھا ہے ورنہ ہماری کیا اوقات ہے ہماری کیا حیثیت ہے ہے یہ کہ ہم سب آج کہاں کہاں کے کون کون سے شہروں میں ہیں لیکن اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے خدا بندی سیکھ کر اپنی زندگی میں لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں ادھر ہمارے بھائی دوست بھی شامل ہیں اس میں خاص طور پہ ایک بات ہمیں دیکھنا ہوگی کہ اتنا عظیم شان یہ کام ہے اتنا ہی اس کے مراحل بھی بہت نازک ہیں جن پر انسان کو بہت سمجھ کے چلنا ہوگا قدم قدم جو ہے انسان کو کر اٹھانا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں ہیں ہم احادیث پڑھ رہے اور خدا نہ خاصہ ہمارا عمل جو ہے ہمارے پڑھنے کے ابوشت ہو جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل نہ ہو پھر قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پشت ڈال دیا خدا نہ خاصہ کبھی ہم اس کسی میں نہ آ جائیں اس آیت کا مزاق نہ بن جائیں کوشش ہم یہ کریں کہ جتنا پڑھیں تفسیر پڑھیں قرآن پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں قرآن میں واقعات آتے ہیں واقعات بھی قرآن میں قرآن نے بیان کیے ہیں بیان ہیں اور یہ ہماری سمجھ کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے اور دیتے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے انسان کی کمزوریاں بھی بیان کی گئی ہیں انسان کی شکایت بھی بیان کی گئی ہیں انسان کا افضل و احسن ہونا بھی بتلایا گیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ عرض کر دوں کہ انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دے دی تھی انسان نے اس کو قبول کر لیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے اعتبار سے پوری دنیا میں ہمارے قرآن کے حفاظ کے رام کسی بھی آسمانی کتاب کے اتنے ملتا نہیں ملتے ہی نہیں ہیں ان کے حفاظ ہیں ہی نہیں کیونکہ وہ ان کی کتابیں محفوظ ہی نہیں رہتی ان کی کتابوں کا ذمہ امتوں نے اٹھایا تھا بل اخبار و ربانی جن کی تاب اللہ کی رسال عالیہ کی شہادا یہ ان کے علماء کے ذمہ تھا ان امتوں کے جو اس کی حفاظت کرے وہ نہیں کر سکے لیکن قرآن یہ عظیم الشان چکی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود دیا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون کہہ سکتے اور جو نقطے کی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ آخر میں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ان ہی اس کی ہم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جمع کا پورا اشار فرمایا ہے ان نا لہو ان نا بھی جمع ہے تازمیر متکلم کی لگی ہے جمع متکلم کی اور بھی اس میں فائل جمع کا پورا ہے جمع کا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے تصویر فرماتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض کے قلوب کو چن لیا کہ اللہ فرماتے میں ان کے دلوں میں قرآن کو رکھ دوں گا ان کے دلوں میں قرآن کو رکھ کر اپنے قرآن کی حفاظت کروں گا اور ایسا اللہ فرقت عالم ایسا رہے بہت سارے افاد ملتے ہیں غزل کا قرآن یاد ہوتا ہے مجال ہے کسی بھی ایک زبر زیر پیش کی اونچ نیچ کر جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حفاظت کے یہ ذرائع ہیں جو اللہ نے استعمال کیے ہوئے ہیں ایک بادشاہ حکم کرتا ہے نا کہ ریاست کی سرحدوں کا پہرا میں دوں گا یہ میری ذمہ داری ہے کہ ریاست کی سرحدوں کی حفاظت میں کروں گا پھر وہ کیا کرتا ہے پوری ریاست سے پورے ملک سے پوری کنٹری سے وہ حشاش بشاش پڑھے لکھے نوجوانوں کو جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو ان کو بلاتا ہے ان کا ٹیسٹ لیتا ہے انٹرویو لیا جاتا ہے این ٹی ایس ہوتا ہے پھر وہ پولیس میں کوئی بھرتی ہوتے ہیں کوئی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں کوئی نیوی میں جاتے ہیں مختلف قسم کی افواج میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ بادشاہ جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کر کے اعلان کرتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے سرحدوں کی حفاظت کر لی تو اس کچھ ایسی ہی کیفیت یہاں سے ہے کہ اللہ نے حفظ قرآن حافظ قرآن کے ذریعے اللہ نے حافظ قرآن کے ذریعے قرآن کے فروغ کی حفاظت فرمائی ہے اور علماء کے ذریعے قرآن کے مفاہیم اور مطالب کی حفاظت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی فوج ہے یہ یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ اللہ کی افواج میں جو قرآن کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں اس میں شامل ہونے کے مطابق کیونکہ اللہ کا ہم سے بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق بخشی جی ہاں۔ الخیر سر دست ایک بات اور عرض کرتا چلا جاؤں جیسے میں نے کہا کہ یہ مراحل بڑے نازک ہوتے ہیں بڑا سمت سے کرنا پڑتا ہے جب بھی کسی کتاب کو شروع کریں خواہ تفسیر کی ہو حدیث کی ہو قرآن ہو تفسیر ہو کوئی بھی ہو اسی طرح تازہ اکرام سے بھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی میں بھی عرض کرتا چلا جاؤں اتنے مقصد ہونے کے ناطے سے کہ یاد رکھیں ہمیشہ جب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو کھنگال لیں کٹول میں یہ کس لیے کر رہا ہوں آیا خدا خاص کا یہ کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا تھا یا کر رہی یہ میں اس لیے نہیں کر رہا یا نہ کر رہی کہ اس سے مجھے عزت ملے گی مجھے شہرت ملے گی خاندان میں میرا سیوسس قائم ہوگا ایسا تو نہیں ہے کچھ یا میرے دوست احباب رشتہ دار آئزہ اقربا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت محنت کر رہا ہے یا بہت محنت کر رہی ہے کچھ ایسی باتیں تو نہیں ہے ہمارے ذہن شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا شٹولے لے تھوڑا اور پھر یہ اپنے ہی ذات سے آہت کرتے ہیں اپنے پروردگار سے کر کرنے اور جو دو فرشتے کرامن کاتبین ہمارے دائیں اور بائیں ہیں ان کو گواہ بنا لیں اس پر کہ اللہ میں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں کہ جو کتاب پڑھوں گا یا پڑھوں گی صرف تیری رضا کے صرف تیری چاہت کے مولا صرف تیری رضا پانے کے لیے یہ نیت فرما دی اور یہ اس راستے کی سب سے بڑی شرط ہے جو دینی لیول ہے ہمارا دین راستہ ہے اس کی شرائط میں سے مین شرائط میں سے شرائط میں سے بنیادی چیزوں میں شرط اول اخلاق نیت صالحہ کا درست ہونا ہم یہ ارادہ کر لیں میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں یہ نیت کرنے کے اللہ جو بھی پڑھیں گے خواہ ایک لفظ ہو خواہ اس کا ایک معنی ہو خواہ اس کی تشریح ہو کچھ بھی ہم پڑھیں گے اللہ آپ کی رضا کے لیے آپ راضی ہو جائیں کچھ نہیں چاہیے آپ راضی ہو جائیں آپ کے حبیب کی ذات راضی ہو جائے بس جب یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر دیکھیں برکتیں کیسی آتی ہیں ہمارے پڑھنے میں ہمارے سمجھنے میں برکتیں ہوں ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن جیسے پڑھنے کا حق کرنا ادا کرنا ہوتا ہے ویسے ہم نہیں کر رہے اور اس کی اور ہمارے قرآن پڑھنے کا یا سمجھنے کا اثر ہونا چاہیے نا خود ہماری ذات پر بھی ہمارے گھرانے پر بھی ہمارے خاندان پر بھی ہمارے محلے یا بچی پر اس کا اثر ہونا چاہیے لیکن آج ہم پڑھتے ہیں اثر نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں سیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اور اخلاص کو سامنے رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہے میں بھی شامل ہوں درجے کا اخلاق نہیں ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک انسان ایک دیہاتی ایک پیڑو جا رہا تھا سفر میں تو اس کو رستے میں ایک کارتوس ایک گولی پڑی ہوئی مل گئی تھی اس نے وہ گولی اٹھائی وہ کارتوس اٹھایا رستے میں ایک دوسرا آدمی اس کا جاننے والا رہا تھا اسے کہا بھائی یہ کیا چیز ہے اس آدمی نے کہا بھائی یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر ہاتھی کو مارو تو ہاتھی مر جائے شیر کو مارو تو شیر مر جائے یہ تو ایسی پاور والی چیز ہے اس نے اچھا بھائی بڑے کمال کی چیز ہے فوراً سے میں ڈالی چل دیا کچھ دیر گزری تھی کہ آگے ایک چھوٹا سا ڈوگی چھوٹا سا ڈوگی اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ اپنی مخصوص آواز نکال رہا ہے اور اس کے پیچھے چل رہا ہے اب اس کی دوڑیں لگ گئی پھر ڈوگی کچھ دور دوڑا ہے فوراً اس کو یاد آیا کہ وہ میری جیب میں تو ایسی چیز ہے کہ اگر میں اس کو ماروں گا تو اس سے تو ہاتھ ہی مر جائے گا یہ چھوٹا سا ڈوبی اس کی کیا مجال ہے کہ یہ نہ مرے اس نے وہ جیب سے کارتوس سے گولی نکالی ڈوبی کی طرف پھینک دی وہ ڈوگی نے ڈرنا کیا تھا وہ تو اور زیادہ اس کے پیچھے لگ گیا خیر بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑا کے گاؤں میں پہنچا پھر اس آدمی کے پاس گیا اور بھائی تم نے مجھے مس گائڈ کیا ہے تم نے میری صحیح رہنمائی نہیں کی تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس وہ گولی یا کارکن یا وہ چیز ہے کہ جسے سے آدمی مر جاتا ہے میں نے تو ایک چھوٹے سے ڈوگی کی طرف پھینکا وہ اور تیز ہو گیا مجھے کاٹنے کے لیے تم نے میری رہنمائی صحیح نہیں کی اس بندے نے کہا بھائی بات یہ ہے رہنمائی میں نے صحیح کی تھی میں نے تجھے گائیڈ نہیں کیا میں نے صحیح بات کی تھی لیکن اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے استعمال کرنے کا اس کے لیے پہلے ایک مشین کا ہونا ضروری ہے مشین کن ایک کلاشن کا ہونا ضروری ہے جب اس میں ڈال کو ڈال کر اس کو پھینکا جائے گا لگایا جائے گا نشانے پہ پھر چاہے ہاتھی کو مارو تو ہاتھی مر جائے گا شیر کو مارے تو شیر مر جائے گا گیڑ کو لگاؤ تو گیڑیا مر جائے گا تو بیائی بھی یہی حالت یہاں پہ جب تک یہ قرآن یہ جو ہماری باڈی ہے نا پانچ چھ فٹ کی جسامت ہے یہ مشین گن کی طرح ہے جب تک کہ قرآن کی وہ گولی وہ باڈی میں فٹ نہیں ہوگا تو اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوں تو قرآن کو ہم نے اس باڈی میں فٹ کرنا ہے بھی بھی جو ہمارا ظاہر ہو ہم ظاہر میں کسی کو نیک بن کے دکھاتے ہیں تو باطن میں ہم عند اللہ اللہ کے ہاں بھی نیک بن جائیں یہ انسان کے اندر کی کیفیات ہوتے ہیں اس کے کے اندر فیشن ہوتے ہیں جی ہاں ہماری فیلنگ جو ہے وہ ساری کی ساری مذہبی ہوں ہوں دینی اخلاق سے بھری ہوئی غلط خیالات نہ ذہن میں آنے پائیں اور آن کے احکامات کو سینوں میں رکھیں ان پہ عمل کریں اور پھر تحجد میں اس کے ہاتھ اٹھائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو رد کر دیں اس کا سوال پھر پیدا نہیں پھر دیکھیں باہر کیسے آتے پھر دیکھیں کون سا مسئلہ باقی رہتا ہے اگر مسئلہ ہے جہاں پہ خاص یہی ہے اور ہمارے اندر اخلاق نہیں ہوتا سبق گزارنے والی بات ہوتی ہے پھر عمل کی نیت صحیح طریقے سے ان سے نہیں ہوتی پھر اگر ہم سیکھ بھی جائیں تو اس سے عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک شرط ہے اس کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دلوں میں بٹھائیں کی محبت جب دل میں بیٹھ جائے گی تو اس کے ہر ہر حکم پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جب تک حافظ کی محبت دل میں نہیں بیٹھے گی تو اس کے حکم پر عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جائے آسان کبھی نہیں سب سے پہلے اللہ کی حکمت کو اللہ کی محبت کو دلوں میں بٹھا میں اس میں بہت زیادہ کمزور ہوں اپنی بات کرتی ہوں اللہ مجھے عمل کی توفیق ادا کرنا اللہ کی محبت سب سے پہلے آنی چاہیے پھر پتہ چلے گا نا کہ اللہ کی شان والے ہیں اس کا کلام کی شان والا ہے جب اس کو پڑھ رہے ہوں گے اس کے ترجمے پہ تشریح پہ غور کر رہے ہوں گے تو اللہ کی شان جب ذہن میں اس کا استحصار ہوگا تو پڑھنے کا مزہ آ جائے گا پھر اس سے عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا تو چند ایک باتیں تھی جو میں ضروری سمجھتا تھا آپ سے کرنا اب بات یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کا ہمارے بزرگوں کا طریقہ اور ترتیب ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جب بھی وہ کسی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے خاص طور پر دعا پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے مشکلات کی دوری کے لیے دعا کی جاتی ہے تو دعا کے الفاظ میں پڑھوں گا آپ بھی اپنی ہی طرف آواز اپنے تک محدود رکھیں گے آپ بھی پڑھیں گی اور میں دعا کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں گا جہاں رک جاؤں جتنے الفاظ میں نے دہرائے ہوں آپ بھی دوہرا لیجیے پھر میں پڑھوں گا دوبارہ تو آپ اس کو تھوڑا رک جاؤں گا پھر آپ دوہرا لیجیے گا یوں آپ بھی میرے ساتھ دعا میں شامل رب يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم لنا هذا الكتاب بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم لنا هذا الكتاب بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمهم لنا هذا الكتاب بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے یہ کتاب جو شروع کر رہی ہیں اس کو آسان فرما دیجیے اور اس کے پڑھنے کے دوران جتنے بھی مشکلات ہیں اے اللہ اس کو آپ اپنی قدرت سے حل فرما دیجیے اور اس کتاب کو ہمارے لیے بڑے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ مکمل کرنے کی ہمیں عطا فرما دیجیے بلکہ آپ اپنی رحمت سے پورا فرما دیجیے آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور آپ ہی ہمارے دلوں کو کھولنے والے ہیں ہم جو کتاب ابھی شروع کریں گے تفسیر کی کتاب ہے اور یہ تفسیر کی کتاب مشہور زمانہ تفاصیر میں سے ایک تفسیر ہے تفاصیر تو اور بھی بہت ساری ہیں تفسیر روح المعانی ہے منصور ہے تفصیل ہے اسی طرح تفسیر تنظیم المدارک ہے تفاصیر بہت ساری ہیں لیکن جب سے یہ تفسیر لکھی گئی ہے اس کا عظیم کے ہے ہے نو سو ہجری سے لے کر تقریباً اب تک اب چودہ سو انتالیس اب تک جو ہے یہ یعنی ساڑھے پانچ سو کے قریب سال ہو چکے ہیں تو یہ تفسیر معمول میں رہی ہے اقدامات اور مشاہد اس کو وہ پڑھتے اور پڑھاتے آ رہے ہیں تو گویا کہ بڑی نایاب قسم کی تفسیر ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے دیکھیں گے خصوصیات میں اکثر قرآن کا حصہ ایسا ہے کہ جتنے الفاظ آیا اتنے ہی الفاظ تفریح کے ہیں بڑی سطحت و بلاغت کا استعمال کیا گیا ہے اور بڑے معانی اور مسالے سے سمجھایا گیا ہے غرض یہ کہ مصنفین نے بڑی عرص ریزی کے بعد کو لکھا ہے اور ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ ساڑھے پانچ سو سال ہو گئے ہیں یہ ہر ایک کے ہاتھ میں چلتی آ رہی اور نان اسٹاپ چلتی آ رہی الحمد ہمارے پاس جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کے ٹائٹل سے لکھا ہے تفسیر الجلالین تفسیر الجلالین چلا Thank you. شروع کیا سورہ کہف سے یعنی پارہ نمبر پندرہ کے آخر سے استاد نے اس تفسیر کو شروع کیا پارہ نمبر پندرہ کے آخر یعنی سورہ کہف سے اور شاگرد نے پھر اس کی تکمیل میں پہلے پندرہ پارے لکھے یہ سب سے عجیب بات ہے اب دو جلال کون کون سے ہیں آواز صحیح کلیئر نہیں آ رہی آپ کو آواز صحیح نہیں آ رہی سے ابھی بھی اب ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اب ٹھیک آ رہی ہے آواز اچھا چلیے دیکھیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو جلال نے اس تفسیر کو لکھا ہے جلالین جو ہے اس کا مطلب دو جلال یعنی دو شخص ہیں اور دونوں ہی استاد شاگرد بھی جو استاد ہیں جلال وہ آخری پندرہ پاروں کی تفسیر سے شروع کرتا ہے سورہ کہف سے تفسیر لکھنا شروع کرتا ہے اور جب سورہ فاتحہ پہ پہنچتا ہے لکھتے لکھتے جب پندرہ پارے مکمل ہو گئے بننا ابتدا کو شروع کرتا ہوں سورہ فاتحہ سے آتا ہے تو انتقال ہو جاتا ہے پھر شاگرد جو ہے وہ پہلے پندرہ پاروں کی تفسیر لکھ کے تفسیر کو مکمل کرتا ہے اب یہ جلال کون ہے ان کا تھوڑا سا تعارف پڑھ لیں نمبر ایک پہلے کا نام ہے محمد بن احمد جلال الدین المحلی محمد بن اشیخ محمد بن احمد جلال الدین المحلی رویا کے جو استاد ہیں جنہوں نے تفصیل سورہ کہف سے لکھنا شروع کی ہے ان کا نام ہے علامہ جلال الدین محلی اور جو پہلا پہلے پندرہ پاروں کی جنہوں نے تفسیر لکھی ہے جو کہ شاگرد ہیں ان کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوسی تو جب دونوں کا نام جلال الدین ہے تو تفسیر کا نام ہوا تفسیر الجلالین دو جلالوں کی تفسیر ایک علامہ جلال الدین محلی دوسرے علامہ جلال الدین سیوسی تو علامہ جلال الدین محلی استاد ہیں اور جلال الدین فیوتی ان کے شاہر استاد نے سورہ کہف سے شروع کی بنناس تک پہنچے پھر سورہ فاتحہ شروع کی تھی کہ انتقال فرما گئے پھر شاگرد علامہ جلال الدین فیوتی نے وہاں سے شروع کی اور پندرہ تک پہنچائی بالآخر یہ تفصیل مکمل ہوئی سیوسی ہاں علامہ جلال الدین سیوتی علامہ سیوسی کے نام سے مشہور ہے تو اس تفسیر کا نام رکھا گیا تفصیل تعارف تھا تفسیر جلالین کا تو وقت ہمارا کم ہے ختم ہو گیا بلکہ دس بجے تک تھا تو انشاءاللہ کل مزید ان کے حالات کے اوپر تھوڑی سی بحث بہن شاء اللہ چلے آج سے ختم ہوتا ہے